بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شرك دو أقسام شرک اعتقادی اور شرک فعلی پھر شرک اعتقادی کے چار اقسام تھے العلم شرک فی تصرف فی دعا اور شرک فی العبادت تو ہم نے یہ بتا دیا کہ جب بھی آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تدبر کرتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس آیت میں خطاب کس کے ساتھ ہے اگر شر کی تردید ہو مشرق کے ساتھ خطاب ہو شرف علم یا شرف تصرف یا شرف دعا یا شرف العبادت تو اس کے کئی امثال اور کئی نمونے نے قرآن کریم کے مختلف آیات سے پیش کیے کہ ان آیات میں شرک شرف العلم کی تردید ہے ان آیات میں شرف تصرف کی تردید ہے ان آیات میں شرف دعا کی تردید ہے اب ہم شرف العبادت اور اس کے چند مثالیں پیش کرتے ہیں شرق اعتقادی کی چوٹی قسم ہے شرف العبادت مطلب یہ عبادت اور بندگی مسلم غیر اللہ مسل تو مثلاً صورت اور میں عبادت نہیں کرتا اس طریقے سے جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو یہ مانا نہیں کہ میں ان کا عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو کیونکہ مشرقین تو اللہ کی عبادت کرتی تھی وہ لبیک اللہم لبیک کہتی تھی وہ نماز پڑھتی تھی حج کیا کرتی تھی حاجیوں کو سٹو پلاتی تھی پانی پلاتی تھی اجان تم سے کھا تلا جو عمارت المسجد الحرام تو اللہ کی عبادت کرتی تھی تو عبد ما تعبدون مانائی کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو تو پھر تو یہ معنی صحیح نہیں اصل معنی یہ میں اس طریقے سے عبادت نہیں کرتا جس طریقے سے تم کرتے ہو کہ تم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو دوسروں کی بھی میں اس طریقے سے نہیں کرتا میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں غلام تو مہا بھی تمہیں تم اس طریقے سے عبادت کرتے ہو جس طریقے سے میں کرتا ہوں کیا کہ تم غیر اللہ کو بھی پکارتے ہو غیر جی۔ اللہ کی نام بھی بھی عبادت کرتے ہو اللہ کی بھی اور میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتی ہوں میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں غلام تمہاری عَابِدُونَ ما بکم لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہاری تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین یعنی میں تردید کرتا رہوں گا تم جو کچھ کرتے ہو تو کرتے رہو اسی طرح قرآنی گریب میں آیات میں آپ سوچیں تو کبھی کبھار ایک آیت میں آپ سوچتی ہیں تو اس میں نفع شرف نہیں بانت ہوگی سورت الانام آیت نمبر چھپن نکالیے سورة الانعام آد نمبر چپن ساتو امپارا قل اني نريد ان اعبد الذين تدعون من دون الله آد نمبر چپن سورة الانعام قل انی ینٹوانا بدل لینا تدون من دون اللہ کہہ دو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے اسے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جو پکارتے ہیں ان کو سوائے اللہ کی قل انی نهیتو انا عبد لینا تدعون من دون اللہ کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر مجھے منع کیا گیا ہے ان لوگوں کی عبادت بات ایسی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا تبعوا کبو کہ جو میں تابداری نہیں کرتا تمہارے پاس اذن وما انا من المحتدین تو بلا شبہ میں گمراہ ہوں گا اسی وقت ورنہ ہوں گا میں صحیح راہ پانے والوں میں پیغمبر پاک نے فرمایا اگر میں تمہاری تابداری کروں میں گمراہ ہو جاؤں گا تو مولوی کون ہے پیر کون ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرو اور گمراہ نہ ہو گمراہ جو غیر اللہ کی عبادت کرے اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے یا آپ سوچتی ہیں تو خود بخود تمہیں پتا لگے گا کہ اس میں رد شرک کی اور شرک میں شرک اعتقادی کی شرک اعتقادی میں شرک عبادت کی کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ تمہیں نین ہی توانا بدل دینا ترون میندو نلہ اللہ قل لا تبعوا أهواكم قد ظلمت إذا وما أنا من المهتدين تحقیق سوا تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اسی وقت اگر میں نے کسی اور کی عبادت کی وما أنا من المهتدين اسی طرح سورہ نحل آت نمبر تریہتر نکالیے نبی شرک العبادت کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹہراؤ سورہ نحل وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاتِ وَلَرْدِ شَيْعًا وَلَا اسْتَقِيُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو آسمانوں میں جو نہ ان کو آسمانوں میں سے کچھ رزق دینے کا اختیار رکھتی ہے ورنہ زمین سے ورنہ اختیار حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کیوں ان کی عبادت کرتے ہو اسی طرح سورہ حود آیت نمبر دو سورہ حود آیت نمبر دو حضرت حود علیہ السلام اللہ نے مبوس فرمایا تو وہ اپنے قوم کو کہنے لگے سورہ جو آٹھ نمبر دو اللہ تابدو بو اللہ ہوا بو اللہ انی لکم منہ ہو ہلو بشیرو اللہ الا اللہ انی اننی لکم من نظیر و بشیر مصد ہے کہ تم لوگ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کی عبادت نہ کرو یقین کرو کہ میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں اللہ الا اللہ کہ عبادت نہیں کرو گے تم سوائے اللہ کی کسی اور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفی شرف العبادت کیا کہ میرے ساتھ میری عبادت میں کسی کو شریک نوٹے ہراؤ عبادت کرو تو صرف میری ہی کرو سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ میں بھی اللہ نے بیان فرمایا تھا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا یاد وَلَا نا یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی بغیر ان کی جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں ورنہ نفع پہنچا سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے کہ صرف عبادت کی تردید کرے کہ اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو سورہ سرہوٹ نمبر چھتیس نکالیے سنا من ہی لکم نظیر اللہ تاجولہ تاجی کا نو علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف بھیجا حرض علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا میں آپ کے لیے ڈرانے والا ہوں ظاہر اللہ تابدو اللہ اس بات پہ آیا ہوں کہ عبادت اللہ کے بغیر کسی اور کے نہ کیا کرو عبادت کر دے تو صرف اللہ ہی کی کرو عبادت اے بے دال آباد آبدو دیوانہ آجزی عبادت تین چیزوں سے مرکب ہے جیسا کہ چارپائی تین چیزوں سے مرکب ہے چارپائی میں ایک چارپائی کے پیر ہوتے پاؤں ہوتے ہیں دوسرے چارپائی کے بازو اور تیسرا اس میں رسی جب یہ پیر اور یہ پاؤں اور یہ بازو اور رسی تینوں اکٹھے ہو جائے تو اس کو چارپائی کہا جاتا ہے صرف باجوں کو چارپائی نہیں کہا جاتا صرف رسی کو چارپائی نہیں کہا جاتا ہاں یہ چارپائی کے اجزائیں اسی طرح عبادت کی تین اجزائیں پہلا جز ہے عبادت کی کامل خوف جو اللہ تعالی معبود کے ساتھ مناسب ہو جو معبود سے کیا جاتے ہیں لوگ دوسرا المحبت وہ محبت جو اس نیت سے ہے کہ یہ میرا معبود ہے اور میرا حاجت پورا کرنے والا ہے اور تیسرا ارجا تما ایسا تما جو معبود سے کیا جاتا ہے جب یہ تینوں جمع ہو جائے الحب الخوف و اور تو اس کو کامل عبادت کہا جائے صرف خوف عبادت نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں خدا تر سے اور اللہ سے بہت ڈرتا ہے اگر صرف ڈرنا اور خدا ترسی عبادت ہوتی تو تو شیطان نے بھی کیا شیطان نے کہا لا ترنا انی اخاف اللہ رب العالمین میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے رب العالمین سے ڈرتا ہوں شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے تو کیا وہ عبادت کرتا ہے نہیں جب یہ تینوں اکٹھے ہو جائے الخوف ورجا والمحبا اس کو عبادت کہا جاتا ہے تو دنو علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللہ تعبدوا إِلَّا اللَّهُ عبادت نہ کرو بغیر اللہ کی کسی اور کی کیا مطلب ہے محبت خدائی تو کی صرف اللہ ہی سے کرو الوحیت کا تما صرف اللہ ہی سے کرو الوحیت کی امید صرف اللہ ہی سے کرو اسی کو عبادت کہا جاتا ہے اسی طرح سورہ آج نمبر پچاس کا قالا یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره حضرت ہود علیہ السلام کو قوم ہود کی طرف بھیجا ہاں قوم آگ کی طرف بھیجا تو اس نے کہا یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره اے میری قوم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو محبت اللہ کے ساتھ کرو تم اللہ سے کرو امید اللہ سے رکھو یا تو امید دلہ مالکم نے غیرو اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی الہ کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں حاجت پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے اسی طرح سورہ حود آج نمبر بہاسی وَإِلَا مَدْيَنَا خَامْ شُعَيْبَا قَالَا يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ انْغَيْرُهُ وَإِلَا مَدْيَنَا خَامْ شُعَيْبَا مَدْيَنْوَالُوْكُ مِنِ بَيْجَاتَا ان میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام کالا یا قوم گز اللہ مالکم غیر اس نے کہا ان اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو اسی طرح صالح علیہ السلام وَإِلَا سَمُودَا خَوْمُ صَالِحَا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من اله غيره ان ساری آیات میں نہ شرف العبادت کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے شرف العبادت کی ترغیب کی ہر دینو علیہ السلام نے فرمایا یا قوم عبدوا الله ما لكم من اله غيره حضرت حرد علیہ السلام نے فرمائی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الائن گارو ہر سال نے فرمائی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الائن گارو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا خطیب الانبیاء یا قوم عبد اللہ ما لکم من الائن روحو میں نے ہر سال علیہ السلام کی قوم کی وہ گھر اور ان کی وہ جگہیں وہ خود دیکھی ہیں حردود علیہ السلام کا قبر اور ان کا علاقہ بھی میں نے خود دیکھا ہے میں گیا ہوں ادھر اسی طرح شعیب علیہ السلام کے قوم کی وہ گھر وہ کمرے میں اس کے اندر گیا ہوں اور میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ انبیاء علیہ السلام نے آواز لگائی تھی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الائن غیرو اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الائن غیرو تمہاری لیے اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں کوئی آجت پورا کرنے والا نہیں نو شرف العبادت اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر چالیس نکالیے علیہ السلام کھلے میدان میں تو در کے نار جیل کے اندر سلاحوں کے اندر انبیاء علیہ السلام دنجیروں میں جھکڑی ہوئی یہی آواز لگا رہے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں اس کی عبادت کرو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یا صاحب سین اور بابر گونا خیر ہم کا ہار انسمان سمے تم تم وہاں با حکوم اللہ بیا من سلطان بے فرما ما من من دونی اللہ اللہ اسمان سمیتموها انتم بیا سلطان ان الحکم اللہ للہ امر اللہ اللہ ذالک الدین القیم ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله تعبد الا اياه عبادت نو کرو مگر اللہ کی صرف اللہ ہی کے سامنے سے دارز ہو جاؤ صرف اللہ ہی کے سامنے سے کرتے رہو صرف اللہ ہی کی پرستش کرتے رہو اللہ تعبدو اللہ ہی آل ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا علمون اسی طرح <coughs> سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو تین تیس سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو تین تیس ہم کن تم شو یا الموت اے یہود کیا تم یعقوب علیہ السلام کے مرتے وقت موجود تھی جب اس نے دریاد کیا جب اس نے دریاد کیا تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گی اس کا نالب ہی مانتا گروں نے نمبا قالوا نعبد الهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وہ واحدا تو کہنے لگے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا معبود ہے وہی معبود جو یکتا ہو یا گانا ہے وہی معبود جو یکتاویا گانا ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے نو شرک عبادت کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹہرانا صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بار بار کہا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی عبادت نہیں کرتا اور کسی کو حاجت روا نہیں مانتا یہ شرک عبادت تو جب آپ قرآن کریم میں سوچتے ہیں تو ایک آج میں آپ سوچیں کہ اس میں خطاب کس کے ساتھ ہے اگر مشرق کے ساتھ ہو تو کون سی قسم کی شر کی ہے شرک اعتقادی کی یا شرک فعلی کا اگر شرک اعتقادی کی تردید ہے تو کون سی قسم شرف علم یا شرک تصرف یا شرک دعا یا شرک عبادت اگر یہ نہ ہو تو پھر سوچیں کئی آیت میں شرک فیلی کی تردید تو نہیں شرک فیلی کے معظم دو اقسام ہے ایک ہے تعلیم ما ماح اللہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال بنایا ہو اور تم اس کو حرام سمجھو گے یہ شرک فیلی کی اقسام میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کہا ہے اور تم اس کو حرام بناتے ہو جیسا کہ ہمارے ملک میں کبوتر حلال ہے مچھلی حلال ہے مرغی حلال ہے اور ہمارے علاقے میں پٹانوں میں بھی اور پنجابیوں میں بھی اور دوسروں میں بھی کچھ لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ ایک کبوتر بابا کی دربار کی کبوتر ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ اس کو یہ عام لوگوں کے لیے حرام ہے اس کو حرام بناتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگاتی اس کو زما نہیں کرتی اس کو نہیں پکڑتی کیونکہ بابا کے دربار کی کبوتر ہے اسی طرح مرغی جب وہ زیادہ مضبوط ہو جائے تو کبھی کبھار مرغی بھی آزان دیتی ہے جیسے کہ مرغا آزان دیتا ہے تو ہمارے پٹانوں میں لوگ کہتے تھے کہ یہ مرغی اب ہماری لیے جائز نہیں چپا بانگوئی وہ دس پہرا کور کے مسا تھا حرام گنولا پھر اس کو حرام سمجھتے تھے اسی طرح کچھ چیزیں ایسی تھی جو اپنے لیے جائز تھے اور لوگ اس کو حرام سمجھتی تھے یہ بھی شرک فیلی کے اقسام میں سے ہیں اسی طرح تعلیم ما حرم اللہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام بنایا ہے اس کو حلال سمجھے تو یہ بھی شرک فیلی کے اقسام میں سے ہیں مثلا غیر اللہ کا نظر و نیاز گیارہویں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے وہ مرغا وہ تیل وہ چیزیں جو درگاہ کے نام پہ پیش کیا جائے نظر میں غیر اللہ وہ حرام ہے اور قرآن کریم میں سات جگہ اس کو حرام کہا ہے لیکن لوگ اس کو خوردہ سمجھ کر کے کہتے ہیں داوی دابا خوردا اگلے تا حلال وہی ہوگا اس کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بابا کی دربار کا خوردہ ہے انہیں بابا کی دربار کا نظر و نیاز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ حلال سمجھے یہ بھی شرک فیلی کی اقسام میں سے ہیں یہ دو معظم اقسام نے شرک کے کی اور قرآن کریم میں ان دونوں کی تردید ہے تعلیل ما حرم اللہ اور تعلیل ما احل اللہ ان دونوں کی تردید قرآن کریم میں سورہ بقرہ آٹھ نمبر ایک سو انہتر دیکھیں یا ایوہ الناس کلو مما فی الارد حلالا طیبا یا ایوہ الناس اے لوگو کلو مما فی الارد حلالا طیبا زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کاؤ وَلَا تَتَبِيُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانُ اور شیطان کے قدم قدم میں چلو لکم عدو مبین بلا بھاؤ تمہارا کلا دشمنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال ٹہرائے شیطان حرام بتاتا ہے تمہیں اسے منع کرتا ہے نہ کہو یہ تمہارے لیے جائز نہیں یہ تمہارے لیے جائز نہیں بابا کی کبوتر ہے دربار کی کبوتر ہے اس کو نہ پکڑو اس کو نہ کھاؤ درگاہ کی مچھلی ہے دریا میں کوئی چشمہ ہوتا ہے اس میں مچھلی ہوتی ہے یہ بابا کی مچھلی ہے نہ کھاؤ تو پھر نہیں کہتے ایک علاقے میں ایک بڑا چشمہ تھا اس میں بڑی بڑی مچھلی تھی اس علاقے میں ایک مولانا صاحب تھی جو منطق پڑھاتے تھے ہمارے طالب علم ادھر سے فارغ ہوئے شیخ القرآن کا دور تھا اور ادھر سے چلے گئے اسی گاؤں میں جب اسی گاؤں میں اس مولانا صاحب کے اس پاس آئی انہوں نے وہ مچھلی دیکھے لوگوں سے پوچھا یہ کیا آپ نے کہا تھے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بابا آیا تھا اس نے ادھر اپنا آسا مارا تھا تو یہ چشمہ نکل آیا اس میں یہ مچھلی آئی اب ہم ڈرتے اس کو نہیں پکڑتے بابا کی مچھلی ہے طلبا نے کہا چلو ٹھیک ہے رات کو طالب علم جاتے تھے اور اسے مچھلی پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے لیے پکاتے تھے ہفتہ دو ہفتے گزر گئے لوگوں کو بو آتا تھا کہ مچھلی پکانے کا بو آتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے جب انہوں نے پوچھا طالبان نے کہا کہ آپ لوگ ڈرتے ہیں ان سے ہم تو بابا سے نہیں ڈرتے یہ تو جائز ہے مچھلی ہے چشمے کے ہم کہتے ہیں ہم نہ کہیں لوگوں نے جب دیکھا تو گاؤں والی بھی شروع ہو گئے انہوں نے کہا طلبا کو نہیں کہتا اور ہمیں کہتا ہے سارے مچھلی لوگ کہا گئے کچھ لوگ کہتے بابا کی مچھلی آئے کچھ کہتے بابا کی کبوتر کچھ کہتے ہیں بابا کی یہ چیزیں یہ چیزیں یہ شرک فیلی کے اقسام میں سے ہیں اسی طرح شیطان نے بھی اللہ تعالی کو کہا تھا سورہ نساء آیت نمبر ایک سو اٹھارہ نکالیے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب رسوا کیا اور جنت سے نکالا تو شیطان کہنے لگا وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلمنهم ولو منينهم ولا امرنهم ولا يبدكن اذان الانعام ولا امرنهم ولا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقالا لا تخزن من عبادك نسیب مفروضا اور جس اللہ نے اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو نکالا تو کہنے لگا شیطان لا تخزن من عبادك بادنسی مفروضا میں تمہارے بندوں سے اپنی لیے کہ حصہ مقرر کر دوں گا میں ضرور اپنا مقررہ ایسا لے کر رہوں گا شیطان کا ایسا کیا ہے وہ نہ اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا ورنہ امن اور یقیناً میں ان کو بھی دنیا کی میٹھوں میں الجاؤں گا وہ نہ وَلَا انہ ہوں وہ اور میں ان کو یہ تعلیم دوں گا یہ حکم کروں گا کہ وہ چوپاؤں کے کان چھیریں گے اور کاٹیں گے میرے امام پر آج بھی آپ دیکھے پہاڑی علاقوں میں کچھ لوگوں نے اپنے بیڑ بکریوں کے اپنے جانوروں کے کان کاٹے ہیں ان سے پوچھیں کیوں تو کہتے ہیں اس لیے کہ پھر یہ مرتے نہیں ہمارے پٹانوں میں ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کے کان میں سوراخ بناتے تھے اور اس میں بالی دی تھی تاکہ یہ مر نہ جائے وہی شیطان نے جو کچھ کہا تھا آج بھی وہی ہو رہا ہے بھولا مورن بھلائی کا ٹیکنا جانا اور میں ان کو حکم کروں گا وہ چوپال کی کان چھیریں گے اور کاٹیں گے میرے نام پر وہ بھلائی وَلَا گئی رولا مورنم خَلْقَ اللَّهُ اور میں ان کو حکم کروں گا تو اللہ کی دین کو تبدیل کریں گے خلق اللہ دین اللہ اور دوسرا معنی وہ لمح خَلْقَ اللَّهِ میں ان کو حکم کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا پیدا کیا ہے یہ اس کو تبدیل کریں گے آج کل خواتین جن کے ہونٹے پٹی ہو وہ بڑی بناتے ہیں اور جس کی اونٹیں بڑی ہے وہ پٹی بناتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بال دی ہے اس کو کاٹتے ہیں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے انہوں نے اپنے بال خواتین جیسے بنا دی ہے ہو گئی ہوں نقل کلا نے ہی بھی ہے پیغمبر نے بال رکھے تھے وہ ملک عرب کا دستور تھا اور اس کی تین اقسام ہیں لیکن آج کل جو انہوں نے بال رکھے وہ اس میں سے کسی قسم کے نہیں فلا غیر نقل کلا میری بھی ہے ولا امرنم فلا غیر نقل کلا اور میں ان کو حکم کروں گا تو یہ اللہ کی دین کو تبدیل کر دیں گے وَمَنْ يَتَّخِذِ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَا خُسْرَانًا مُبِينًا اسی طرح شرک فیلی کی تردید سورة الانعام آج نمبر ایک سو چھتیس نکالیے سورة الانعام آج نمبر ایک سو چھتیس وجعلوا لله مما ذرا من الحرث ولنا من نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرس ولنا من الشباب اور اس کے پیدا کی ہوئی پویشیوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کر دیتی ہے پھر یہ کافر یہ مشرق اپنی خیال فاسد کے بنا پر یوں کہتے ہیں کہ اتنا ایسا اللہ کا اور اتنا ایسا ہماری مقرر کردہ معبودوں کا پھر جو ایسا ان کے مقرر کردہ کا فصل اٹھتا ہے پورا ہوتا ہے جب ان کے مال مویشی ہوتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور کچھ حصہ بابا کے نام پہ نکالتے ہیں پھر اگر اللہ کے حصے میں کمی ان کے اولیاء کرام کے حصے میں کمی آ جائیے تو اللہ کے حصے سے اٹھا کے ان کے ساتھ شامل کرتے ہیں کہتے بابا صبر نہیں کرتا اک ٹک دے ور سکا اور بابا صبر نہیں کرتا اور اللہ کے حصے میں اگر کمی ہو آئی تو بابا کے حصے سے اس کے ساتھ شامل نہیں کرتا کہتے چلے اللہ صبر کرتا ہے لیکن بابا صبر نہیں کرتا تو اللہ کے حصے میں کمی آ جائے معبودوں کے حصے سے ان کے ساتھ شامل نہیں کرتے ہمارے اس علاقے میں کہ کچھ لوگ آتی تھی افلا بابی کا نواسا افلا بابی کا نواسا ہے اور جب فصل تیار ہوتی تھی تو حجر میں بیٹھ کر لوگ اپنے اپنے گھروں سے ان کے بابا کا حصہ لاتے تھے کہ فلا بابا کا چوہوں کے بابا کا حصہ ہے فلاں بابا کا حصہ ہے فلاں بابا کا حصہ ہے اور ان کو دیتی تھی یہ کے فیلی کی اقسام میں سے اسی طرح سورہ یونس آٹھ نمبر انسٹھ نکالیے قُلْ عَرَيْتُمْ ہے ذَلَ اللَّهُ لَكُمْ گم میرے اسکن فجال دونوں سورہ یونس آٹھ نمبر انسٹھ کھلا رہا تمن ذل اللہ گم میرے اسکن فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم ام على الله تفترون ہاں فرما دیجئے بنا دیکھو تو صحیح اللہ نے جو روزی تمہاری لیے نازل کی تھی تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے, دی دے لیا ہے آپ دریافت کیجئے کیا اللہ نے تم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر صرف بہتان باندھتی ہو جان حرام و حلالا اللہ نے رزق دیا تم نے ان میں سے حلال و رحمان بنا دیا اللہ نے تمہیں کہا ہے یہ ہے شرک فیلی کے اقسام میں سے اگر کوئی پوچھے کہ اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمائے تو تمہارا جواب یہ ہوگا کس آیت میں شرک فیلی کی تردید ہے کیونکہ لوگ اللہ نے جس کو حلال بنایا تھا اس کو حرام بنا رہے تھے اور جس کو حرام بنایا تھا اس کو حلال بنا رہی تھی اور جادی رضی اللہ تعالی عنونی ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے اپنے موڑیوں اور پیروں کو خدائی کا درجہ تو نہیں دیا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ کسی چیز کو حلال کہتی تھی تو تم لوگ اس کو حلال کہتے تھے اس نے کہا جب وہ کسی چیز کو حرام بناتی تھی تم اس کو حرام کہتے تھے اس نے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ربوبیت یہ غیر اللہ کو رب اور اللہ ماننا کہ تم لوگوں نے اس ان کو رب بنائی تھی الہ بنائی تھی وہ جس کو حلال کہتے تم بھی کہتے تھے حلال ہے وہ جس کو حرام بناتے تھی تم بھی اس کو حرام بناتی تھی سجال تم نو ہرانو حلال تم بنا ان سے حرام ہرانو حلال اسی طرح سورہ نحل آٹھ نمبر پینتیس وقال الذين اشركوا شاء الله ما عبدنا من شاہ من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من میندو من شيء فعل فعل من قبلهم الرسل اور مسلم یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کی سوا کسی کی پرستش کرتی اور نہ ہمارے باپ دادا اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرتی اور نہ ہم اپنی اللہ کی بغیر کسی چیز کو حرام ٹہراتے جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اسی طرح کی ہر ہرکار شمیاں وہ لوگ بھی کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے سو پیغمبروں پر سوائے اس کی کہ احکامی لائی کو صاف طور پر پہنچا دے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ شرک فی العبادت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹہرانا کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال کہا ہے اس کو حلال کہو اور اگر لوگوں نے اس کو آرام کہا اور تم نے آرام کہا تم نے صرف عبادت کیا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹہرائے جیسا کہ نظر لغیر اللہ تم نے اس کو حلال ٹہرایا تو تم نے شرک فی العبادت کیا شرک اعتقادی کے چار اقسام تھے اور شرک فیلی کے دو مشہور اقسام تحریم ما احل اللہ اور تعلیم حرم اللہ اب مشرقین کے چار اقسام ہیں تو جب آپ کسی میں سوچتے ہیں تو یہ سوچ لے کہ اس آیت میں کون سی مشرق کی ترجیح دے کیونکہ مشرقین کے چار ہیں ایک وہ جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ تعالی کے ساتھ اللہ کے صفات میں شریک ٹھہرائے تھے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات دیئے دوسرے قسم کے وہ تھے جنہوں نے جنات کو اللہ تعالی کی شریف ٹہرائے تھے اور تیسرے قسم کے وہ مشرقین تھے جنہوں نے ملائک کو اللہ کے شریف ٹہرائے تھے اور چوتھے قسم کے مشرقین وہ تھے جس جنہوں نے کواقب کو چاند سے اور سورج کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا اور یہ چاروں ہمارے ملک میں ہیں مشرقین بالعباد صالحین جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا وہ تو آپ سب کو معلوم ہے کسی بھی پیر بابا کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور اپنے آزاد پورا کرنے کے لیے ان کے درباروں میں جاتے ہیں کسی نے مہین الدین اجمیری کو شریک ٹھہرایا کسی نے سید علی اجویری کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کسی نے کسی کو اور کسی نے کسی کو مشرقیوں میں جن ہے جنہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا آج کل کی پیر جو کہتے ہیں کہ میرے پاس جنات ہے اور میں نے جنات کو تابع کیا ہے جنات کے ذریعے میں گھروں سے تعویذیں سے نکالتا ہوں ہوں کرتا ہوں یہ کرتا ہوں جنات کے ذریعے علاج کرتا ہوں آپریشن کرتا ہوں اور جنات کو اللہ کا شریف ٹھہرایا کوئی ظاہری اسباب نہیں اور جنات کے ذریعے علاج کرتا ہے کوئی ظاہری اسرار نہیں اور جنات کی زمین تعویذیں سے نکالتا ہے تیسری قسم کی تھی مشرقین بالکوا کے وہ اس دور میں بھی ہے بلکہ آج کل اخباروں میں بھی اکثر آتا ہے کہ تمہاری قسمت کا سیارہ افلا ہے وہ سیاری کی خصوصیات یہ ہے تمہاری قسمت کا سیارہ فراہ اور اکثر عام لوگ کہتے ہیں میری قسمت کا سیارہ گردش میں ہے اور میں اب گرد نہیں بیٹھتا گرد نہیں ہوتا میرا سیارہ گردش میں ہے یہ وہی ہے صرف شکل صورت تبدیل ہو گیا شیطان بڑا حرامی ہے وہ اپنا کام کرتا ہے تو سیارہ گردش میں اور تمہاری قسمت کا سیارہ فلاں فلاں حالانکہ ابن الحسم مشہور ریاضی وہ جو منصور صفحہ کے دور میں گزرا ہے اور مشہور ریاضی دان ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب سیارہ افق کے دائرے سے اوپر جاتا ہے اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ ایک طاقتور انسان ہاتھ کو اٹھا کر زمین پر مارتا ہے تو اتنے ٹائم میں وہ دو ہزار پانچ سو کلو سفر طے کرتا ہے سیارہ تو اتنی جلدی سے جب سیارہ نکلتا ہے کے دائرہ سے تو اتنی جلدی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس میں تو کئی سیارے نکلتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اور کوا کے ان کے فائدے قرآن کریمی تین ذکر کیے ہیں وَلَقَدْ لکن سیم دنیا بے ایک آسمان کی زینت دوسرا بات بہن شہاب ان ساکب خود سے ساکب بناتا ہے اور تیسرا وہ بن نگ ہم یحتدون چھوٹا فائدہ قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ اسے قسمت بھی معلوم ہوتی ہے آج کل کی نجومی اور کائن اور ترویتی کہتے ہیں آؤ میں تمہاری قسمت کا اندازہ لگاتا ہوں تمہاری قسمت کا سیارہ فلانا ہے اور ہے آج بھی وہی وہ چاروں قسم موجود ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چشمے نہیں لگائے ہیں جب چشمہ لگائے اینک لگائے تو تمہیں پتہ لگے گا مشرقین بن ملائی کا جنہوں نے ملائی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہیدہ تھا آج کل کے فلاسفہ ہیں فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اول کو پیدا کیا حد اول نے پھر اگلی اور فلک اول کو پیدا کیا پھر اگلے ثانی نے اگلے سالس اور فلک ثانی کو پیدا کیا جیسا کہ نیبزی وغیرہ میں ہے اور پھر اگلے عاشر کو پیدا کیا اور اگلے عاشر کو جزیات کا اختیار دیا وہ عاشرہ وہی مشرقین بالملائکہ آج بھی موجود ہے یا علاحدہ بات ہے کہ تم اندھی ہو کوئی کپڑا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے تم کہتے ہو بڑی خوبصورت ہے بڑا مزیدار ہے بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار تمہیں تب نظر آئے گا نظر جب تمہارا نظر ٹھیک ہو نظر ٹھیک نہ ہو کسی کو پتا نہیں جاتا بس سب کچھ ٹھیک ہے اور امن ہے اور سب کچھ توحید ہے اور شر ختم ہو گیا ہے توحید بس چھا گیا ہے تمہیں پتا نہیں لگتا مشرقین کے چار اقسام پہلا آئے شرک عباد صالحین جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹہرائے انہیں پہلا شرک تھا اول شرک ان ترک العالم امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب رد علی المنطقین میں لکھا ہے یہ پہلا ہے جس نے مخلوق کی دروازے کٹکٹائے جب آج آدم علیہ السلام کی بیٹی یا نواں سے فوت ہو گئے تو شیطان آیا اور ان کے اولاد کو کہنے لگا میں تمہارے لیے ان کی مورتیاں ان کی شکلیں ان کے مجسمے نہیں بنا تھا تم ان کو دیکھتے رہو گی اور تمہاری تسلی ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بناؤ اس نے بنا دی وہی لوگ اس کو بڑی محبت اور پیار سے دیکھتے تھے جب ان کی اولاد آئی انہوں نے اور بھی زیادہ محبت شروع کیا اسی طرح ایک ایک صدی گزرتی رہی دسویں صدی میں لوگوں نے ان مورتیوں کی ان شکلوں کی ان مجسموں کی عبادت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو مبوس فرمایا اور نو علیہ السلام نے فرمایا ان کی عبادت نہ کرو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو تو لوگوں نے کہا وہ کالو تَذَرُنَّ کر وَلَا لا وَلَا يَغُوزَا لایا اوزا یا بس یہ آپس میں کہنے لگی لا تذرن ودا ولا سوان نا چھوڑو ود بابا کو سوان با سوان بابا کو ولا یعوزا و یعوزا و نصرا ورنو یعوز کو نی یعوز کو ورنو نصر کو یہ ود سوا یعوز اور یعوز کون تھے حافظ ابن کسیر نے لکھا ہے یا اسماؤ رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام یہ ایک بندوں کی شکلیں تھی جو انہوں نے ہاں، ہاں، نیک بندوں کی شکلیں بنائی تھی اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس میں ان کی ارواح آتی ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اعادوا بیامانا سوائی و مثلی یہو سنو یعوکن بیس ذالک فال کے من پھر آئی اور یہو کی ساتھ دوستی بنائی اند شدائد گل کما کمایا کے بالواحد سمجھ اور پھر ان کے نام پہ پکارتے ہیں جیسا کہ ایک حاضر پریشان اللہ کے نام پہ پکارتا ہے وقضا کدا کلائی جالن الام اور پھر ان کے درباروں پہ نظر نیاز اور چڑھائی کرتی ہے ڈیڑھ بکریاں زبا کرتی ہیں وہ کم تھا الْقُبُورِ مُقَبِّلَا ہلتنی سن ارکان منہ بلے گی اور پھر ان کے قبروں کی توافے کرتے ہیں اور ان کے پتھروں کو چونتے ہیں اب بھی وہی لوگ ہیں جو نیک بندوں کی عبادت کرتے تھے نیک بندوں کو پکار دی تھی پہلی ہے مشرقین بالعباد صالحین اسی طرح سورہ نجم آیت نمبر انیس نکالے افرائیتم اللہ دول لولزا ومنا دل چالیس دل و الانسا قسمت انسا قسمتوں گی جاس ماؤن سمے ما انزل اللہ بها من سلطان سو کیا تم نے لات و روزا کے حال پر اور ایک اور تیسرے مناک کے حال پر غور بھی کیا ہے کیا تمہارے لیے بیٹھے اور اللہ کے لیے افرائیتم اللات والعزا لات کون تھا بخاری نہیں لے کرے کا نرجمنگ سہی گلیل این ایک بندہ تھا جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا جفوت ہو گیا لوگوں نے اس کی شکل بنا دی کبھی کبھار کچھ بد بخت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں بتوں کے بارے میں یہ آئے اور ہماری اوپر جسمان کرتے ہیں بتوں کے بارے میں نہیں بت انہوں نے نیک بندوں کی شکلیں بنائی تھی سورہ آراف ہاتھ نمبر ایک سو چھان میں نکالیے ایک سو چوران میں آراف آج نمبر ایک سو چورانوے انون عباد امثالکم فدون ولیستجیبو لکم آیت نمبر ایک سو چران میں سورة العراف اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عباد امثالکم اے مشرکو بلا شبا تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتی ہو اے مشرکو بھی تم ہی جیسے بندی ہے بات ان سال ابھی بندی تمہاری جیسے کہتے بتوں کی پوجا کرتے تھے ہر ان اللہ نے فرمایا اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یہ بات کا من ہے محتاج تو انسالو گن تمہاری جیسے تو مولی صاحب تم بتو اگر تم بت ہو تو بت کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تم کہو کہ میں نے نیت کیا ہے بت کے پیچھے اللہ اکبر شاباش بت کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اگر تم انسان ہو تو انسانوں کو پکارتے تھے نیک بندوں کو پکارتے تھے تو اگر آگ پکارتے ہیں چه میون دین اجمیری زمین و آسمان تیری آج بکار دیے ہیں یا پیر پیر بابا میری مدد کر آج بکار دیے ہیں گیارہ والا پی گیارہویں والی پیر میرا مدد کر آج بکار دیے ہیں داتا گنج بخش میری مدد کر یہ بھی وہی شرک ہے جو نیک بندوں کو پکار دی تھی آج بھی نیک بندوں کو پکار دی ہے اور یہ شرک اور جس بندہ نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس کے اولاد حرامی پیدا ہوتے ہیں اس کی کو اس کا ٹکانا جاننے میں ہے ان الذين تدعون دون الله عباد بہادنم خالقون سورہ آراف آج نمبر ایک سو چورانوے نکالے دیکھ لے اگر ہمارا نہیں مانتے تو ترجمے کا قرآن کریم کسی اور کا اٹھا لے اس میں دیکھ لے تو تمہیں پتا لگے گا اندولہم یقیناً وہ لوگ جن کو تم پکارتی ہیں وہ تمہاری جیسے بندی ہیں ولیستجیبو لکم ان کنتم صادقین چلو ان کے نام پہ پکارو وہ تمہاری دعا قبول کرے اگر تم سچے ہو اللہ عمر بہا پھر اللہ نے وضاحت کی انسان تو پاؤں کے ساتھ چلتا ہے ہاتھوں کے ساتھ پکڑتا ہے کہا کیا ان کے ہاتھ ہے کیوں پکڑ سکتے ہیں تمہیں کہ تم کہتے ہو کہ نفع اور نقصان پہنچانی والی ہے اور تم کہتے ہو نچھیڑ ملنگانو گاڑیوں پہ لکھا ہے نچھیڑ ملنگانو اور ملنگ نقصان پہنچاتا ہے اور ملنگ یہ کرتا ہے ملنگ یہ کرتا ہے اس بدبخ کی اپنی شکل دیکھو شکل انسانوں کی نہیں ہے اس کی ملنگوں کی اور تم ان سے ڈرتے ہو ہم ارجل يمشون بها بہار ہم ارجل يمشون بها ام لهم لوگ سونے بها یا کیا ان کے ہاتھ گیہوں پکڑ سکتے ان کے ساتھ ہم لهم آئین یسرون سرو یا کیا ان کی آنکھیں گیہوں دیکھ سکتے ان کے ساتھ ہم لهم آزانی رانی یش یا کیا ان کی کہانی گیہوں سن سکتے ان کے ساتھ اور آج کل تو مولوی کہتے نہیں سنتے مردے سنتے ہیں اور کچھ کہتے اختلافی مسئلہ ہے کہاں اختلافی ہے <clears throat> اختلاف تو صرف کلیم بدر کے بارے میں تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب کلیم بدر کو والوں کو تقریر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو مرد ان کو تم تقریر کرتے ہو آپ تقریر کرتے ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یسمعون یہ اب سنتے ہیں تو ادھر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ انہم یسماؤن البسار میں اور شیخ نے لکھا ہے اس میں الانا انہم الان یسمعون یہ اب سنتے ہیں یہ نہیں کہ ہمیشہ سنتے ہیں الان کرینہ اس بات کی کہ اس وقت سنتی تھی <clears throat> اب اس میں اختلاف پیدا ہوا کہ اس وقت سنتی تھی تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا یا ان کو اللہ نے زندہ کیا اور پھر سنایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما نہیں سنتے مردے پیغمبر پاک کا مو تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جیسا کہ حضرت کتابہ کا گول یا اللہ اللہ نے ان کو زندہ کیا اور ان کو سنایا کچھ کہتے ان کو زندہ کیا اور سنا پھر مر گئے اور کچھ کہتے پیغمبر کا معجزہ تھا خیر کے عادت اور معجزہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہر وقت اور ہر جگہ سے ہر مردہ یہ نہیں سنتا یہ عقیدہ کہ مردے سنتے غلط ہے کیونکہ ادھر فرمایا اللہ عماد میں بہار اسی طرح سورہ یونس میں جب نیک بندوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے ان لوگوں کو کہے گا جنہوں نے ان کو پکارا تھا کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادت لغافلین لگا فلیم ان المسق اللہ ان کننا عن عبادت لغافلین لگا یقینا نام تمہاری عبادت سے بے خبر تھی ان سے ذرا پوچھئے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اڑیائے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا سچ اگر تم کہتے کہ نہیں جھوٹ بولتے سنتی تھی لیکن کہتے نا خبر ہے تو پھر تو اولیاء کرام کے تم دشمن بن گئے اور اگر کہتے بولتے تو اولیاء خود کہتے ہیں ان کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقینا ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھی تو اگر سنتی تھی تو پھر کیسی بے خبر تھی ادھر بھی اللہ نے فرمایا ہم لم آئین سرو بہا بےہا ہم لم آزانی یسمعی یا کیا ان کی کہانی کہ وہ سن سکتے ہیں ان کے ساتھ نیک بندوں کو پکارتے تھے بلکہ جو نیک بندوں کو پکارتی تھی اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں چار دفعہ ان کو کافر کہا سورہ کاف آیت نمبر ایک سو دو نکالیے سورہ کاف آیت نمبر ایک سو دو افاسب سے کفرو ایت بادی عبادی من دونی اولیاء بل دینا کفرو اور گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کفر کیا اولیاء جنہوں نے میرے بندوں کو میرے بغیر روا بنا دیئے اِنَّا مل کافری لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا دو جگہ کا فرقا انتبنا جہن مل کافری نے نسولا کلہن بے گند اصری اور پھر اللہ نے فرمایا کفرو کفرو جنہوں نے نیک بندوں کو پکارا وہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی آجزی بیان کرتا ہے نیک بندوں میں سب سے بہتر ہے علیہ السلام اور سارے کے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج اور آجز ہیں سورہ مریم کی ابتدا میں دیکھے ذکر و رحمت رب کا دا گریا ربان خفیہ ذکر رحمت رب کا زکریہ اے پیغمبر یہ آپ کے رب کی اس مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنی بندی زکریہ پر کی تھی ربو نی زیدان خفیہ جب اس نے اپنے رب کو پس اور خفیہ آواز سے پکارا ربی انی انی ربی انی وان کا نرو الراس شیبا ربی واہ ن لازم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری ہڈیاں بڑھا بیسی ضعیف ہو گئی ہے اور سر بڑھاپی کی جی، سفیدی سی جی، چمک اٹھا کیونکہ جب انسان زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے بعد سفیدی کی وجہ سے چمک اٹھتے ہیں نماز وسطان بدعائی کا رب کرا اور میرے تجھے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا زکریہ علیہ السلام پیغمبر ہے اور پیغمبر کا باب ہے اللہ کے سامنے محتاج راجز حضرت مریم علیہ السلام بہت بڑی عورت اولیاء کرام کی سردار اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج و راجز سورہ مریم نکالی آیت نمبر سولہ وس گرو کتاب مریام تبدمینا لہا مان سر کیا فتح دوری میں جادا فارسلنا لہا روحنا فتح مسلح سے لیا کانتیاح مین کا ان گن تو دیکھے دیکھ مریم پیغمبر کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے سامنے بے بسر محتاج اللہ کے سامنے آجز اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بسر محتاج اور کہہ رہا ہے وہ عَلَيَّا يَوْمَا لیا تو هو دی بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم یومان ويوم سیا تینوں حالتوں میں اللہ کے سامنے وہ بس اور محتاج دیکھے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کا بیٹا اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس تینوں حالتوں میں جب پیدا ہوا اور جب اس میں فوج موت تاری ہو جائے گی اور جب قیامت کی دن اٹھی گا اللہ کے سامنے موتاج اور بے بس نیک بندی کہاں یہ نہ ہو سکتی ہے کہاں سے حاجت روا بن سکتی ہے ایوب علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج حضرت زکریہ اللہ کے سامنے محتاج حضرت یونس اللہ کے سامنے محتاج جبکہ سارے محتاج ہے اللہ کے سامنے تو اللہ نے فرمایا انہم کانو یسارعون فی الخیرات نے رغبا ورحبا وکانو لنا کانو سارے کے سارے انبیاء سارے کے سارے اولیاء میرے سامنے بے بس اور محتاج تم ان کو اینا بناتے ہو صحبی ونانو عبید من خلق المسیح تم ان کی عبادت کرتے ہو جو میرے رب کے سامنے آج اور بے بس اور محتاج تم ان کی عبادت کر ہو ان کو حاجت روا بنا دیو دوسرے قسم کی تھی مشرقین بالملائکہ جنہوں نے ملائک کو اللہ کے ساتھ اسدا ٹہرائی تھی وَيَعْبُدُونَ نلائی دُونِ اللَّهِ وَيَوْمَ سننا جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ گنگانو یا بدو میں کالو سفا نہ کانتا نیند نیم اور وہ دن جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتی تھی فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تو جملہ اون سے پاک ہے ہمارا کارزاز تو تو ہی ہے نکی یہ لوگ اسی طرح سورہ نجم آیت نمبر چھبیس وَقَنِّمْ مَلَقِنْ فِي سَمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاتٌ شَيَا إِلَّا مِنْ بَعْدَ اِيَا زَلَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاوُ وَيَرْضَى سارے ملائک اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا وصافات صفا فزاجرات زجرا فتالیات ذکرا ان اناہ لواحد وہ سب بنانے والی فرشتی گواہے ان سب باندھنے والوں کی جو سب بستا کری ہوئی ہے پھر ڈانٹتی ہیں ڈانٹنے والوں کی قسم جو جھڑک کر ڈانٹتے ہیں پھر ان کی قسم جو ذکر لائی کی تلاوت کرنے والے کہ بے شک تم سب کا معبود اور اللہ برحق ایک ہی ہے خود ملائی کہتے ہیں سورہ صافات آج نمبر ایک سو بیاسٹھ وما منا الا له مقام معلوم واننا لنحن صافون واننا لنحن سب سارے کے سارے ملائک <coughs> اللہ کے سامنے سب بستا کرے ہیں اور سارے اللہ کے سامنے محتاج اور تم کہتے کہ اگلے عاشر کو اختیار دیا ہے جزیات کا اور اگلے عاشر اب جو کچھ کرنا چاہتے تو کرتا ہے اسی طرح جنات کی آج بھی بیان کرتا ہے کتنے کہ جنات جن کو تم پکارتے ہو ریلا سمجھتے ہو ان کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہو وہ بھی اللہ کے سامنے آج اور بے بس اور محتاج ہے اللہ نام آج نمبر سو نکالیے وَجَعَلُوا لِلَّهِ لگال جنا وخلقهم وخرجوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما ہوں تعالیٰ صف اور نے کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے حالانکہ ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان مشرقوں نے بلا بلا جانی بوجھئے بلا جانی بوجھئے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر رکھی ہے حالانکہ وہ اللہ ان تمام باتوں سے جو ہی اس کی نسبت کے کرتی ہے پاک اور برتر ہے من جنات کی آجزی کہ جنات بھی ہے اور محتاج ہے تم ان کو علا بناتے ہو تم ان کو اللہ کی شریک کہراتے ہو بلکہ خود جنات کہتے ہیں سورت الجن آج چھ نکالے وہاں میں رجال من الانس جال برجال من الجن یا ان جونگ ری رجال من الانس میں اور ان کی بہت سے لوگ آدمیوں میں سے ایسی تھی کہ وہ جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتی تھی تو ان پناہ لینے والوں نے ان جنات کی سرکشی کو بڑھا دیا ابن کثیر نے گوا کیا ذکر کیا ہے یہاں اور کہ ایک راوی ہے وہ کہتا ہے اور کہ ہم آ رہے تھے میں والد کے ساتھ تھا رائی ایک بیڑ بکریاں چرانی والی کے پاس ہماری رات آئی رات کو ایک شیر آیا اور اس نے ایک دمبا اٹھایا تو بے بگیا یا چرانے والی چروائی نے آواز دی یا کبیر الوادی جا رکھا اس علاقے کی ذمہ دار اپنی گونڈی اپنے امسائی کی مدد کرو اس طرف سے آواز آیا یا سرحان ارسلو اے شیر سرحان شیر کا نام ہے اور سرحان اس وقت کہا جائے جب وہ حملہ کرتا ہے یا سرحان ارسلو ایک شور چھوڑ دو اس بیڑ کو نے چھوڑا ہو رہا ہم نے چروائی سے پوچھا اس نے کہا کہ جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کا جو جن ہوتا ہے اس کے نام ہم نظر و نیاز دیتے ہیں تو جب کوئی شیر بیڑ اٹھا کے ہماری بیڑ بکڑیا اٹھاتا ہے تو ہم اس کو پکارتے ہیں اور وہ ہمارا مدد کرتا ہے ہم نے واقعہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو شیاطین ہیں ایک شیطان اپنے آپ سے شہر بناتا ہے دوسرا ادھر بیٹھ کے آواز دیتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جنات نے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیرے اور مختلف حربے استعمال کیے اسی طرح تیسری قسم تھی مشرقین بالکواکب جنہوں نے چاند سے تارے اور سورج کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹہرایا تھا یہ مشرقین بالکواکب ہمارے اس علاقے میں بھی گزرے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری زمینیں ہیں مشرق کی طرف پنپیر کے مشرق کی طرف شیخ القرآن رحمہ اللہ اپنے زمینوں میں گئی تھی واپس آ رہی تھی تو اسی زمانے میں کو کودا جاتا تھا تو اس میں کچھ مردے نکل آئے اور ان کی منہ اس طرف شمال کی طرف تھی کچھ آثار قدیمہ والے آئے تھے تحقیق کر رہی تھی کہ کون سی قوم ہے جو ادھر رہی ہے کچھ کہتی تھی یہود ہے دے کچھ کہتی ہے سارا ہے شیخ القرآن فرماتی تھی میں ادھر کڑا تھا سفید ٹوپی تھی کندی پہ چاہے اور میں نے رکھا تھا کیونکہ وہ تو زمیندار بندہ تھا اور کھیتوں میں گیا تھا نہ پگڑی تھی اور نہ ہولیا ایسا تھا کہ بڑی پیٹ اور بڑا جسم تو شیخ القرآن فرماتی تھی میں ادھر کڑا تھا میں نے ان کو کہا یہ نہیں یہودی اور نہ سارا ہے وہ کہنے لگے تمہیں کیا پتا ہے کہ نہیں یہود اور نہ سارا ہے میں نے کہا کہ یہود اور نہ سارا بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے وہ بیت المقدس تو اس طرح شمال کی طرف نہیں ہے اور ان کے مردوں کی جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے وہ حیران ہو گئے مجھے کہا تم کیا گئے تھے کہ کون ہے میں نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں یہ کوا کے پرست ہے انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا وہ قطب شمالی کی عبادت کرتے تھے اور قطب شمالی اس طرف ہے وہ سارے قدیمہ والے حیران ہو گئے شیخ القرآن سے پوچھا تمہاری مصروفیات کیا ہے شل قرآن نے فرمایا میں ادھر مسجد میں امامت کرتا ہوں اور لوگوں کو قرآن سکھاتا ہوں انہوں نے کہا کہ تم تو یہاں کے قابل نہیں اب ہمارے ساتھ جائیں ہم آپ کو یونیورسٹی میں لیکچر دیتے رہیں گے آپ ادھر لوگوں کو لیکچر دیتے رہیں گے قرآن کی اور علوم کے بارے میں اور ہم آپ کو کافی تنخواہ دیں گے شیخ القرآن ہنس پڑی اور کہنے مسکرائے اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گاؤں میں پیدا کیا ہے میری اوپر ذمہ داری ہے اپنے عزیز و اقارب کی کہ میں ان کو قرآن سکھاؤں میں کسی اور جگہ نہیں جاتا اس علاقے میں گوا کے پرس بھی گزرے ہیں اس علاقے میں ہندو بھی گزرے ہیں اس علاقے میں سکھوں کی حکومت بھی آئی ہے اس علاقے میں مجوسیوں کی ایرانیوں کی سلطنت بھی آئی ہے بنے تک اس علاقے میں مغلوں کی حکومت بھی آئی ہے تو مختلف قومیں آئی اور مختلف قوموں نے اپنی رسوم و رواج یہاں چھوڑے اسی وجہ سے پٹھانوں میں مختلف قسم کے رسوم و رواج تھی اور مختلف عقیدی تھی گواہ کی پرستی بھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تردید کی تھی سورتنا نام آج نمبر چوہتر نکالے فِي آزار حتو پھر فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ فلم جاننا لے قَالَ رڑا رَبِّي فلما فلا قال کال العافلين جب دیکھا جب دیکھا ستاری کو تو ہزار بھی یعنی ہزار بھی آئی یہ میرا رب ہو سکتا ہے فلما فلا قال کال العافلين جب وہ گر گیا وہ غرور ہوا فرمانے لگا لاؤ العافلين ولا رو فرماتے اندر ہی وادی مرتوں کی دلیل کو چو خلیل اور قرآن کریم کی کئی آیات میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کبا کے پرس کی تردید ہے کہ سورج چاند ستاروں کی آجزی کہ سارے کے سارے سخر شم سبل یجری لی اجل مسمع سارے اللہ کے ہیں سارے اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس ہے تو جیسا کہ شرک اعتقادی کی چار اقسام تھے اسی طرح مشرقین کے چار اقسام ہیں مشرقین بالعباد صالحین جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا مشرقین دل کا آخر جنہوں نے چاند سے تارے اور سورج کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا تھا مشرقین بالملائکہ کا جنہوں نے ملائی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا تھا اور مشرقین بالجن جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک ٹہرائی تھی تو کبھی کبھار آپ ایک میں سوچیں گی تو اس میں آپ دیکھ لیں اس میں اگر شرک کی تردید ہو تو دیکھ لیں کہ شرک اعتقادی کی تردید ہے یا شرک فیلی کی شرک اعتقادی کی ہو تو کون سی قسم کی شرک کی تردید ہے فرمن فی تصرف دعا فی عبادت میں سے کون سی کی ہے اگر شرک فیلی کی تردید ہو تو کون سی قسم کے تعلیم محلہ اللہ یا تعلیم محرم اللہ اور اگر موسیقی کی ہو تو کون سے قسم کی موسیقی کی ہے موسیقین مصرکین بل عبادش کی تردید ہے یا موسیقین بل کی تردید ہے یا موسیقین بالکواکب کواکب کی تردید ہے یا مصرکین بالجن کی تردید ہے اب انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے تو مشرقین اور معیدین کا اتفاق کون سے مسائل میں تھا اور اختلاف کون سے مسائل میں ہے انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے اب چھٹی کرتے ہیں آزاد دے کہ انشاءاللہ شاء نماز پڑھیں گے اور پھر چھٹی ہوگی